حارث بن ابی زباب نے یزید بن حرمس اور عبد الرحمن آرس سے روایت کی ان دونوں نے کہا ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے ایک دوسرے کو دلیلیں دیں اور حضرت آدم علیہ السلام دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہاں وہ آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ نے اپنی روح کو پھونکا اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا پھر آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا کر زمین میں اتروا دیا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم وہ موسا ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت بخشی اور تمہیں تورات کی وہ تختیات آ جن میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور تمہیں سرگوشی کیے جانے والا بنا کر اپنا قربتا فرمایا تم یہ بتاؤ تمہارے علم کے مطابق اللہ نے میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے تورات کو اس صورت میں لکھا جس طرح وہ تم پر نازل ہوئی علیہ السلام نے کہا چالیس سال قبل حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اس میں یہ لکھا ہوا پایا آدم نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور راہ سے ہٹ گیا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو کہ میں نے وہ کام کیا جو اللہ نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے مجھ پر لکھ دیا تھا کہ میں وہ کام کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح آدم علیہ السلام نے دلیل سے موزا علیہ السلام کو لاجواب کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات سو چوالیس